التعريف هو أن يروي الرابي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف كي لا يعرف شيوخ کی تدلیس یہ ہے کہ ان अयरवी रावी کہ راوی روایت بیان کرے اپنے شیخ سے حدیث ایسی حدیث کو سمیاہو منہو جس نے کہ اس, اس شیخ سے وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے فیوسم میاہو کہ وہ بیان کرتا ہے اس شیخ کو او یکنیاہو یا اس کا اس کی کنیت بیان کرتا ہے یم سے سہو یا اس کی کسی نصب کو بیان کر کے او یسی فہو بہ مالا اور بھی یا ایسی وسط کو بیان کرتا ہے کہ جس سے وہ پہچانا نہیں جا سکتا جس سے وہ معروف نہیں ہے لا بھی جس سے وہ زیادہ معروف نہیں ہے کئی لا یعرف تاکہ اس کی اصل نام پتہ نہ چل جائے تو اپنے شیخ کو کسی ایسے نام سے بیان کر دے گا یا کنیت یا نسبت سے یا وقت سے تاکہ اس کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے یعنی جس نام سے وہ زیادہ معروف ہے اہل حدیث علماء کے نزدیک اس معروف نام کو بیان کرنے کی بجائے وہ اس کا یا تو اصلی نام بیان کر دے گا یا کنیت یا نسبت یا کوئی اور چیز قول ابو بکر بن بن مجاہد احد ائمه القراء حدثنا عبد عبد الله ابي الله یورید به ابابک ابا بکر ابن ابی داؤد السجستانیہ کہ وہ نام انہوں نے کیا لیا حدثنا عبداللہ عبداللہ ابن ابی عبداللہ لیکن حدیث کی کتابوں میں وہ مشہور ابا بکر کے نام سے تھے ابا بکر بن ابی داود السجستانی لیکن ان کا اصل نام لے لیا عبداللہ بن ابی عبداللہ اب اس سے لوگوں کیا پتا چلے معروف تو وہ ابا بکر کے نام سے تھے نیت <coughs> شرف تعریف شیوخ اس کی تعریف جو ہم نے کی اس کی تشریح ہم کرتے ہیں ای ان یروی الراوی المدلس عن شیخ حدیثا سمعه منه یعنی لا یوجد اسقاط ولا حذف فی تدلیس الشیوخ لیکن یوجد تنویہ تنویہ تنویہ و تغطیت اسم الشیخ او کنیتی او رسفتی و صفتی وہ یہ کہ راوی جو مدلس راوی ہوتا ہے وہ روایت کرتا ہے اپنے شیخ سے ایسی حدیث کو کہ میں آگو من کہ سنی تو ہے یعنی کوئی اس میں اسقات نہیں ہے ولا وضاحت سنا کوئی وہ حضف رہا ہے کسی چیز کو کے اندر لاکن یو جدو لیکن اس کے اندر کیا چیز پائی جا رہی ہے وہ ملما سازی اور کہتے ہیں چھپانے کو کسی چیز کے اوپر اور چیز ڈال دینا اس چیز کا اس میں شیخ اپنے شیخ کے نام کی یا اس کنیت کی یا نسبت کی یا صفت کی جس چیز سے زیادہ معروف تھا وہ چھپا کسی دوسرے نام کے ساتھ اس کو بیان کر دینا یہ پایا جا رہا ہے اور اس کی سفارت میں سے کیا ہے ان اچھا اب مدلس آیا فیقول اور وہ کیا کہتا ہے حدثنی ابن احمد محمود بن احمد نام تھا نا محمود زیادہ تھا تو اس نے کہہ دیا ابن احمد یا اس نے کہہ دیا ابو سہیل اب سہیل کا تو نام سرے سے ہے ہی نہیں نا کسی کو پتہ ہی نہیں سہیل ابو سہیل ہے کون یا اس نے کہہ دیا محمود الحلبی یا کہہ دیا او ذلحیت البیضا اب اس کو کیا پتا کہ ذلحیت بیضاء کون ہے فہار دل امور تنطبق على الشیخ اب یہ ساری امور شیخ پر تو تنطبق ہو رہے ہیں وذلك لانه ہم نے چھوڑ دیے بیچ میں سے اچھا یہ پڑھ لیا ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حاضر امور تنقید کو عالیہ شیخ وزادی کا یہ بنسبت اسمی وہ ابن احمد حقیقت وہ اپنے نام کی نسبت کے اعتبار سے تو وہ ابن احمد ہیں حقیقت میں اور اپنی کنیت کی نسبت سے فہو ابن فہو ابو سہیل ابن سہیل ابن من ابنائی ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سہیل بھی تھے وہ بنسبت للنسبہ فہو حلبی لئنہ من مدینہ دی حلب کیونکہ وہ شہر مدینہ کے ہیں تو بے نسبت صفت ہی اور اگر صفات کے اعتبار سے نسبت کریں تو پھر فہو ازو لحیت ان حقیقتا تو حقیقتا وہ سفید داری والے بزرگ ہیں ہی <clears throat> ولیکن شیخ اللہ یعرف بین الناس بی حضی الاسماء لیکن شیخ تو ان اسماء کے ساتھ لوگوں میں معروف ہی نہیں ہے فتسمیت ہو بیہا فس اس نام کے ساتھ ان کو پکارنا نوع من الاخفاء وہ ایک نوع ہے اخفاء کی و تدلیس کی بھی اسم شیخی اپنے شیخ کے نام کی کی تدلیس اور اخفاء ہے فہالا الذي يريد المدلس اور یہ اور یہی وہ چیز ہے جس کا ارادہ مدلس نے کیا ہوتا ہے کہ یسیفہ ہو بیمالا یورف کہ وہ صفت بیان کرتا ہے اس کی وہ کہ جس کے ساتھ وہ معروف ہی نہیں ہے کئی لا یورفا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو رضادی کا وجود یہ آئی ملتی اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عائب ہوتا ہے او او غیر ان عیوب میں سے کوئی عیب ہوتا ہے اور وہ مدلس نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ اس کی یہ یہ حقیقت لوگوں کو پتہ چلے تو اس لیے وہ ایسا کرتا ہے حکم الاسنادی السنادی جدا جی، عیب جیسے سیغر سے بھی عیب ہے یا عیب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایسا عیب ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی ہم نے جو کے لینے کے لیے جو جو چیزیں بیان کی تھی کہ یہ یہ صفات ہوں گی تو حدیث اس درجے کی ہوگی یہ والی ہوں گی تو اس سے کم والے درجے کی ہوگی اگر اس میں کوئی یہ چیز پائی گئی تو اس سے کم درجے کی ہوگی اب وہ اپنی حدیث کو اعلیٰ درجے کی بنانا چاہتا ہے تو اب وہ جو اس کے اندر کوئی کمی بیشی کہیں کسی شیخ کے اندر پائی جا رہی ہے مثال کے طور پر آئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے حافظہ اتنا معروف نہ ہو لوگوں کے ہاں تو اس کے اس حافظے کی کمی کو چھپانے کے لیے تاکہ میری حدیث سے استدلال صحیح کیا جا سکے اور بہت مضبوط اور طاقتور حدیث بن جائے مدلس یہ کام کر بیٹھتا ہے وہ اس شیخ نے دیکھیے خیال رکھیے گا مدلس نے یہ کام کیا ہے اس شیخ نے نہیں یہ کام کیا تو جو روایت کو بیان کر کے اپنی اب کہیں مناظرہ ہو رہا ہے جی اب مناظرے میں اس نے کہا کہ ایسی بیان کروں جس کے اوپر کوئی اشکال نہ بیان کر سکے کوئی کہہ نہ سکے کہ اس اس کے اندر ہے نے بیچ میں سے راوی کو اٹھا کر کر اس کا نام ہی تبدیل دیا اور کہنا ہاں، جھوٹ تو میں نے بولا نہیں یہ بات تو وہی ہے لیکن اصل میں تو اخفا کر گیا اصل راوی کو بیچ میں چھوڑ گیا اس کا نام تبدیل کر گیا وہ تو یہ کوئی مناظر مثال کے طور پر کر رہا ہے کوئی اور آدمی کر رہا ہے وہ شیخ نہیں کر رہا نہ ہی اس وہ کوئی اور آدمی کوئی کر رہا ہے یا میں سے کوئی ہے وہ بعد کا آدمی ہے جس نے یہ چیز کی ہے کیونکہ دیکھیے لسوس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی جی شیخ کے ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی فرض اور واجب جن احادیث سے ثابت ہوتے ہوں گے وہ متفق علیہ ہوں گی ان میں کسی قسم کا تھوڑا سا بھی عائب اور شائبہ نہیں ہوگا پھر اس سے نیچے کے درجے میں سنت موقع موقعہ پھر اس سے نیچے کے درجے میں سنت پھر اس سے نیچے درجے میں صرف استحصان یعنی یا جس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے صرف ثواب ہے گناہ نہیں ہے پھر اس کے مباح آ جائے گا آخری درجے میں مباح آ جائے گا تو یہ یہ ساری جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں یہ حدیث کی بھی اسی طریقے سے تھی مستحب تو یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ثابت ہوتی جا رہی ہیں جتنی حادیث کے اندر طاقت ہوگی جن احادیث کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہر اعتبار سے کامل مکمل وہ سیدھی جا کر نس بنتی ہوئی وہ ثابت کر دے گی اس سے ثابت ہو جائیں گے فرائض اور واجبات تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ تدلیس یا پھر اپنی کسی اور دیگر کی کافی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تدریس ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی بھی ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ جی، حکم تدریس اما اما تدریس فمکروہ ہوں بہت زیادہ مکرو عمل ہے رما اکثر العلماء اکثر علماء نے اس کی مذمت کی ہے وکان اشوربۃ من اشدہم ضمن له اور ایسے شعبہ جو ہیں وہ اس بارے میں اس کی مذمت کرنے میں سب سے آگے آگے ہیں فقال فيه اقوالا منها اقوالا منها اس میں انہوں نے بہت سارے اقوال بھی فرمائے ہیں جس میں سے یہ ہے کہ تدریس کہ تدریس جو ہے یہ جھوٹ کا بھائی ہے اچھا جی تدریس تصویہ باقی رہ گئی تدریس تصویہ اشد جو منہ یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے عزوے کراہت کے ایک منٹ صرف دیجیے گا ایک ضروری کال آ رہی ہے اچھا تو کہتے ہیں کہ فرما تدلیس و تصویر فہو اشد کرا حتن مینو حتی قول العراقی انہو قادح فی من تعمد فعلہو کہ کہ جو شخص یہ کام کرنے کا جان بوجھ کر ارادہ کرتا ہے تو یہ تو قادح ہے یعنی اس کے یہ یہ, یہ جارح ہے یہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں لائن کراس کرنے والا ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط کرام کیا ہے راما <clears throat> تدلیس شیوخی فقراحت اخص من تدلیس الاسناد باقی جو تدلیس شیوخ ہے اس کی کراہت جو ہے یہ اخف ہے تدلیس تدلیس الاسناد سے لئے انہ تدلیس لم یسقط احدا اس لیے کہ یہ کسی کو ساقت نہیں کر رہی فَإِنَّمَا الْفَرَاحَةُ بِسَبَبِ تَزِّيِّعِ مَرْوِي عَنْهُ کہ اس میں جو کراہت ہے وہ بے سبب تزیعی مروی عنہ کی تزیع کے سبب سے ہے ضائع کر دینا مروی عنہ جس سے روایت کی جا رہی ہے اس کو ضائع کر دینا کیا مطلب اس کو چھپا دیا اصل بندہ تو یعنی سامنے نہ آیا نکاحوں یعنی سے اجل ہو گیا تو یہ تجئی ہو گیا طریقی اور سامنے کی پہچان کے طریقے کو چھپا دینے کی وجہ سے یہ کراہت ہے <coughs> جی جی میں لے لیتا ہوں مگر الحال کی کراہتی ہی بحسب الغرض الحامل علیہ اور کراہت کا حال مختلف ہو سکتا ہے بحسب الغرض الحامل علیہ حامل علیہ کی غرض کے اعتبار سے کہ وہ چھپا کیوں رہا ہے وجہ کیا ہے اس وجہ کے اعتبار سے بھی وہ حال جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اب الاغراض تدلیس اب اہم ٹاپک ہے کہ اغراض کیا ہیں تدلیس في حاملته الأغراض الحاملة على على تدريس الشيوخ أربعة وهي زعف الشيخ أو كونه غير ثقة غير ثقة وهي بعد الشيخ शेख يا أبو غير ثقة गैर सिका है इसने تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعت جاؤ بعد هذا الطالب کہ شیخ کی وفات بعد میں ہوئی ہے جی کہ ایک جماعت ہے جاؤ باز آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے <coughs> جی کہ بعد میں آنے والے شیخ کی وفات پہلے ہو گئی ہے اور روایت کرنے میں جو لوگ بعد میں آئے ہیں ایک وہ جماعت ان سے روایت کر رہی ہے جو اس شیخ کی کی وفات سے کے بعد پیدائش ہے جن لوگوں کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ شریک ہیں سما کے اندر جن لوگوں نے شیخ کی زندگی پائی نہیں ہے اس شیخ کے ساتھ تو تاخر اور تقدم زمان کا فرق ظاہری بات ہے اب اب ایسے راوی کو جب بیان کرنے جب بیان کریں گے تو اس میں تو بہت بڑا ذوق آ جائے گا فوراً اعتراض آ جائے گا اگر کی طرف سے کہ یہ ترجیح سی صحیح نہیں ہے کہ اس میں دو راویوں کو جو آپس میں جن کا سما ممکن نہیں ہے وہ کیسے اس کے راوی بن سکتے ہیں دوسرے کہ وہ کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ جس کی روایت کر رہا ہے وہ روایت معتبر نہیں ہو سکتی <laughs> جی جو راوی کر رہا ہے نہیں ہوتا تو نہیں ہے نا یہی تو بات کر رہے ہیں <clears throat> کہ ہو نہیں سکتا نا یہ اسی لیے وہ چھپا جاتا ہے کہ وہ جس جس سے روایت کر رہا ہے یعنی میں نے اگر اپنے استاد سے سنا تو ظاہری بات ہے میرا استاد بڑا ہوگا ہاں، اگر ایک ہی زمانے کا ہے وہ تو چلے فرق ہو سکتا ہے لیکن اتنا فرق ہونا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا یا بالکل چھوٹی عمر ہے اس کی اور اس وقت میں وہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میرا استاد پانچ سال کا اور میری عمر چالیس سال ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو جس شیخ سے آگے وہ بندہ روایت کر رہا ہے دوسرا راوی وہ چالیس کے اور شیخ پانچ سال کا ہے اس وقت میں جس وقت میں اس نے روایت کی ہے تو اس کا مطلب حدیثی غلط ہے اس نے خود سے راویوں کو بنا کر کسی نے گھڑ دی ہے اور جب جہاں پر مسئلہ آیا وہاں اس نے اس شیخ کا نام ہی چھپا دیا کرسو کی روایتی یعنی شیخی فلا یحب الاکسار من ذکر اسمی علا صورت واحیت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شیخ سے روایات بہت زیادہ موجود ہیں فلا یحب الاکسارہ تو وہ پسند نہیں کرتا کثرت کو من ذکر اعلیٰ صورت واحدہ کے ایک ہی نام کے ساتھ میں اپنی روایات کو بیان کرتا رہوں یہ یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے کسی کو کوئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو انفرادیت پسند ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو میں نے اس شیخ سے اتنی ساری حدیث بیان کی ہیں تو میں اس کا کوئی دوسرا نام لے کر اپنی روایت کو بیان کروں تو تھوڑا سا مختلف تھوڑا مختلف لگے گا چلے اگر اس وجہ سے اس نے کر دیے تو چلو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے نام کوئی کوئی فرق تو نہیں پڑا نا اگر نام لے بھی لیتا تو بھی حدیث کی صحت اور اس کی تقویت کے اندر تو کوئی فرق نہیں آ رہا <clears throat> جی اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں اخر وفات شیخی شیخ کی وفات کا مؤخر ہونا بحیث اس طور سے کہ شارک اس کا فائل جماعتن ہے کہ شریک ہو گئی ایک جماعت کس کے ساتھ شریک ہو گئی اقالبہ منہ اس شیخ سے سماعت کرنے میں جو طالب علم تھا اس شیخ سے سماعت کرنے میں ایک ایسا طالب علم اس کے ساتھ ایک وہ جماعت بھی شریک ہو گئی جا بعد حاضر طالب جو اس طالب علم کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو بعد میں آئے ہیں یہ بھی تو مشکل ہے ناممکنات میں سے تقریباً جی اچھا اب کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے الاغراض الحاملت تو تدریس اسنادی ہم پانچ اس کی وجوہات ہیں پہلی توہین علو بل اسنادی اسناد عالم اسناد کی خیال کہ میری صنعت عالی ہو جائے ای یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ خیال کروا دے کہ استناد عالم کی اس کی سنت جو ہے وہ بہت عالی ہے اب اگر راوی بیچ میں کوئی گڑبڑ ہوگا تو وہ عالی تو نہیں رہے گی نمبر دو فوات من عن سمع منه الكثير <clears throat> کہ کسی چیز کا حدیث میں سے فوت ہو جانا عن شیخ شیخ سے سمع منه الكثير کہ جس سے بہت لمبی حدیث جو ہے وہ سنی ہوتی ہے بہت زیادہ سنا ہوتا ہے یہاں پر یہ تدلیس سے راوی نہیں پھر یہ دوسری تدلیس کی وجوہات بھی شامل ہو رہی ہیں اس میں سب سب تدلیس کی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حدیث میں سے کوئی چیز فوت ہو گئی ہے اب وہ تدلیس کے ذریعے سے اس کو اس کے اندر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی کمی کو پورا کر کے ایک لمبی حدیث سنی تھی اس میں سے کچھ چیز رہ گئی تو وہ آگے کر دیتا ہے اس بات کو الاغراض في الشيوخ اور جو پہلی تین اغراض تھیں وہ یعنی شیخ کا ضعیف یا غیر سکا ہونا اس کی وفات کے موقع ہونے کے سبب اور شیخی وہ سارے بھی اس کے اندر شامل ہیں جی جو تدلیس شیوخ کے جو تین ہیں وہ تدلیس اسناد کے اندر بھی جی اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی اسباب ضم المدلس سلاستن مدلس کے ضم کے اسباب وہ بھی تین ہیں ایہام حسما ممن لم یسمع منہ کہ یہ وہمہ ڈال دینا سماع کا ممن اس آدمی سے کہ جس سے اس نے سنائی نہیں ہے کہ جس سے اس نے سنا تو دوبارہ سمجھاتے تو شہید اچھا خبات شعی ان من الحدیث عن شیخ سمع منه الكثير کوئی حدیث فوت ہو گئی شیخ سے کوئی بات حدیث کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہے اب اگر اس کا نام ہی وہ تبدیل کر کے بیان کر دے گا کیونکہ باقی لوگوں نے تو پتا کیا ہوا ہے محدثین نے کہ اس روایت کے اندر یہ حصہ جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکا کوئی چیز فوت ہو چکی ہوئی ہے چنانچہ وہ اس راوی کی اس حدیث حدیث کو لینے میں اتنا وہ نہیں کریں گے خیال وہ اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کریں گے تو اب اس میں اس روایت کے اندر سے کوئی چیز ثابت کرنی ہے یا جو بھی اس اس کی پاس وہ روایت ہے تو وہ تو وہ سند کے اندر اس کا نام ہی تبدیل کر کے اور نام بیان کر دے گا تو یہ جی یا اس میں جی وہ پوری حدیث اس نے یا بیان بھی نہیں کرنی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے جس نے پوری حدیث سنی ہوئی ہے آدھی حدیث بیان کرنی ہے اب اگر پوری حدیث بیان کرے گا تو وہ تو ڈائریکٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ تو وہ کیا کرے گا کہ آدھی حدیث بیان کر کے نام تبدیل کر دے گا اور اپنی مطلب کی بات بیان کر کے آگے چل جائے گا اسباب ضم المدلس ایہام سما ممن لم یسما من ہو سما کا واہمہ پیدا کر دینا ممن اس سے کہ لم یسما من ہو جس سے سنائی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو غلط سنا نہیں ہے لیکن ایک ایسے طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ اس کو معلوم ہو گیا لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ اس نے سما کیا ہے حدودہ عن الکشف الى الاحتمال کہ کشف سے عدول کر کے احتمال کی طرف جانا کشف کہتے ہیں واضح ہونے کی چیز کو استعمال کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہو ممکن ہے نہ ہو استعمال والی بات ہے تو عدول ہو تبدیل کر لینا کشف سے استعمال کی طرف تو یہ بات غلط ہے کہ جب ایک چیز واضح تھی تو اس واضح کو ختم کر کے غیر واضح کو کیوں اختیار کیا گیا گئی مہو بے لو زکر الزی دلسان ہو مرضی کہ جان دینا اس کا اس بات کا کہ بے ذکر کہ اگر بیان کیا اس حدیث کو کہ جس کو وہ مدلس بنا رہا ہے لم وہ مرضی پسندیدہ نہیں سمجھی جائے گی وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی مرضی حکم و روایت المدلس اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس اقوال اشحت قولان مشہور رد رد روایت مدلس مطلق بالکل مطلق ہی اس کی روایت کو رد کر دیا جائے وہ ان بین سیما اگرچہ وہ سیما کو بالکل واضح بیان بھی کرے لیکن تدریس ہے نفس ہو جرف اس لیے کہ تدریس کی ذاتی ہی جرح ہے اسباب جرح اور تعلیم میں سے یہ بہت بڑا سبب ہے جرح ہونے کا جرح جب جس حدیث پر جرح ہو جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں رہتی لیکن جرح کون کریں گے جو گرہ کے امام ہے یعنی کہ جو شخص کہہ دے تو ہم کہہ دیں کہ جی حدیث غلط ہوگی لیکن حاضر قول غیر معتمد تفصیل قول قول صحیح تفصیل ہے اس کے اندر اور یہ قول صحیح ہے تفصیل کیا ہے ان سب رہا بسماعی قبیلت روایت ہو اگر تو وہ سما کی سراحت کرے چاہے اس نے گمنام لفظ استعمال کیا ہے لیکن سراحت سراحت کرے ای ان قال سمعت اگر وہ یہ کہے کہ سنا میں نے خود او نحوہا یا اس جیسے تو قبیلہ حدیث پھر حدیث کو قبول کر لیا جائے گا علم یصرح بالسماع اور اگر سماع کی وہ تصریح نہیں کر رہا لم تقبل روایت ہو تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا ای انقال عن اگر وہ کہتا ہے عن تو نحوہا اور اس جیسے لم يقبل حدیثہ بیما یعرف تدلیس کیسے پہچانا جائے گا تدلیس کو تدليس بأحد أمرين هما إخبار المدلس نفسه إذا سئل أنه دلس كما جرى لابن عيينة کہ مدلس کا اپنے آپ کے بارے میں خبر دے دینا کہ میں نے تجویز کی ہے اجاز اللہ کہ جب سوال کیا جائے کس بات کی خبر دینا کہ انہد اللہ سا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو ظاہری بات ہے اگر پوچھا ہے اور وہ خود بتا دے تو پھر تو پتہ چلی جائے گا سماج غالب نہیں ہوئے نا نس امام من امتی حادثہ بنا انعلا معرفتی ہی ذالک من البحث فد تتبعی اور یا پھر آئمہ جرح و تعدیل و تعدیل وہ طے کریں ان ان کی نس نس کہتے ہیں بالکل واضح دو ٹوک بات کہہ دینا کسی چیز کے بارے میں تو اس کام کے جو اہما ہیں ان میں سے کسی امام کی نس کے ساتھ یہ بات طے کر دینا بنا ان لیکن اس کی بنا اعلی اضافی کا ہو اس بات پر اس کو پوری معرفت ہو تتبو پوری کوشش اور تتبو کے بعد اچھا مصنفات کی تدریس والمدلسین بل مصنفات کی والمدلسین سے اشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد في اسماء المدلسين فاسمه التبيين التبيين لاسماء المدلسين والاخران اگلی جو دو ہیں وہ افراد كل منهما وہ دونوں الگ الگ ہیں اس کو بیان کرنے میں بیان نو نوائی تدریس تدریس کے انواع کو بیان کرنے میں وہ دو پھر مختلف ہیں اور ایک امام بغدادی کی خطیب بغدادی کی اور دوسری کون سی تبیین لاسماء المدلسین لبرهان لبرهان الدین لبرهان الدين بن الحلبي فقد طبعت هذه الرسالة وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدريس للحافظ ابن حجر وقد طبعت أيضا اور جهب ابن حجر فيها يمكن یہ ان کی مطبوع تو آج اتنا ہی پڑھتے ہیں کل انشاءاللہ المطلوب الخطیصہ بھی پڑھ لیں گے